یہ جو ہم لکھ کے سلام کرتے ہیں اصل تو یہی السلام علیکم پورا لکھا جائے السلام علیکم پورا لکھا جائے لیکن اگر شارٹ کٹ بھی لکھا جا رہا ہے کیونکہ بعض علماء پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں شارٹ کٹ نہیں لکھنا چاہیے السلام علیکم یا وعلیکم السلام جی لکھ کے دے دیا تو اگر آپ جب السلام علیکم کرنے لکھتے بھی ہیں تو آپ منہ سے بھی سلام کیا کریں اور جو جواب لکھنا ضروری نہیں ہوتا سلام کا جواب لکھنا ضروری نہیں ہوتا اگر لکھا ہوا سلام آ گیا تو فوراً وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دینا چاہیے فوراً کہہ دینا چاہیے تاکہ اگر لکھ کے نہ بھی دیا ہو ہاں، سلام کا جواب ہو جائے فوراً جواب کہہ دینا چاہیے اس لیے مجھے بات ساتھی لکھتے ہیں السلام علیکم جب میں مائک لینے سے پہلے آتا ہوں روم کے اندر میں بعض دفعہ دیتا تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی سلام کا جواب ہی نہیں دیتے لیکن میری عادت یہ ہے کہ جو لکھا ہوا آتا ہے میں فوراً وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ فوراً کہہ دیتا ہوں ہاں سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں اس وقت اگر کوئی سلام کرتا ہے اس وقت جواب نہیں دیتا ہوں سبق پڑھاتے ہوئے سبق پڑھاتے ہوئے تو وہ بات ساتھی کوئی دوسرے سلام کا جواب دے دیتے ہیں اس وقت سبق پڑھاتے ہوئے نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ پھر اس وقت وجوہ ہٹ جاتی تھی بار بار سلام کا جواب دینے میں تو یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے ہو جائے اب جی۔ میں جیسے پڑھتا جاؤں آپ لوگوں نے میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جانا ہے ابھی ہم ان شاء اللہ جو سبق شروع کریں گے وہ ہے سس کے اعتبار سے کا سبق ان شاء اللہ ہم شروع کریں گے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ایک وہ رکھ دیتا ہوں کہ گرامر کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے پھر ہم آگے لے کے چلتے ہیں اس کو دیکھیں عربی کو کیونکہ ہمارا جو ماخذ ہے قرآن اور حدیث ہے دین کو سمجھنا موقوف ہے عربی کے سمجھنے کے اوپر عربی کے سمجھنے کے اوپر کیونکہ ہماری جو بیسکس ہیں وہ ہیں عربی کے اندر سب سے بیسک چیز جو تھی وہ تو قرآن مجید اور قرآن مجید کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی وہ تھی احادیث تو قرآن اور حدیث یہ بیسکس ہیں اسلام تو اس ان کا سمجھنا کیونکہ تو یہ ہے ہماری بیسکس بیسکس ہیں قرآن اور حدیث قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ نے اصل میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا قرآن کی اور اس میں بتائے گئے احکام دیے گئے امت کو کہ بھی دیکھو اگر تم فلاح چاہتے ہو تو تمہیں یوں کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک گویا ایک کلام کلام ہے وہ ہے عربی کے اندر عربی کے اندر اس کو سمجھنا موقوف ہوگا عربی کے اوپر ہم آپ ہم کہیں جی ترجمہ کر لینا ترجمہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جو بات اصل لینگویج کو سمجھنے کے اندر ہوتی ہے وہ ترجمے میں نہیں ہوتی اصل جو چیز ہوتی ہے ترجمے سے کافی چیزیں اس کی جو اصل جو جو بنیاد ہوتی ہے روٹس ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ چینجز آ جاتے ہیں تو اگر ایک بندے کو صحیح طریقے سے عربی آتی ہوگی تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اور میرے سے کیا مطالبہ کیا ہے سے مطالبہ کیا ہے اس کی آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ نے سنتے بھی رہتے ہیں اب ایک ہے کہ ایک ہے عرب قرآن مجید پڑھتے ہیں جیسے کہ مکہ مدینہ وغیرہ کے اندر پڑھی پڑھا جاتا ہے قرآن مجید کے اور وہ قاری صاحبان آپ سنتے رہتے ہیں امام صاحب جو پڑھتے ہیں اب دیکھیے ان کا پڑھنے کے اندر اور ایک جمی کے جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کے پڑھنے میں زمین آسمان فرق ہو زمین آسمان وہ لوگ پڑھتے ہیں ان کو رونا بھی آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس یہاں پہ کس کیا بتایا جا رہا ہے جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو ان کے لہجے میں تبدیلی دوزخ کے متعلق بتایا جا رہا ہے تو ان کے لہجے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ واقعی یہ سمجھ رہے ہیں جو یہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں سب کچھ کر کے لیکن یہ ہوا کہ ہمیں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا ان لوگوں کو آتا ہے کیونکہ وہ ان کی اپنی ایک زبان ہے تو لینگویج اس لیے سیکھنا ایک تو یہ پہلا مقصد ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے پھر اگلی چیز حدیث کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہ بھی عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو ہمیں بتائے تشریح کی یہ حدیث قریبی جو امت کو باتیں بتائیں وہ بھی عربی پڑے گی اور عربی سیکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے آواز دیکھیے اوکے وائس اوکے جی تو گرامر کا سیکھ سیکھنا ضروری ہے گرامر کا سیکھنا ضروری ہے یہاں پہ آپ ایک فرق کیجیے گا ایک ہوتا ہے زبان کا بولنا زبان بولنا ایک ہوتا ہے نا سمجھنا بولنا اور چیز ہے اور سمجھنے کے تعلق اور چیز ہے بہت سے لوگ یہ چیز کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں عربی بولنی آنی چاہیے عربی بولنی آنی چاہیے عربی بول آپ تین مہینے لگا لیں کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر تو آپ عربی بولنا سیکھ جائیں گے جیسے لوگ باہر جاتے ہیں کوئی سعودی عرب جاتے ہیں کوئی یو اے ای جاتا ہے وہ دو تین مہینے چار مہینوں کے اندر وہ عربی بولنا شروع کر دیتے ہیں چھ مہینے کے اندر ایک سال آپ گزاریں گے آپ عربی بول رہے ہوں گے لیکن وہ ہوگی اہم زبان وہ بولنا اور چیز ہے اور ایک ہے اس کو صحیح معنی میں سمجھنا اس کے قواعد کا لحاظ کرنا روز کا لحاظ کرنا یہ اور چیز ہے اگر ایک آدمی کا تعلق صرف اور صرف لینگویج کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ میں صرف لینگویج سیکھنا چاہتا ہوں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لینگویج بولنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اس کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو گرامر بھی صحیح طرح آتی ہو لینگویج کو بولنے کے لیے جیسے کہ انگلش نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو پورے جو پورے ایتھیکل ایررز نہیں ہونے چاہیے بڑے اہتمام کرنا پڑے گا میں صحیح ضروری نہیں ہے اس کے اندر تو آپ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں بھی آپ کے اندر اگر کانفیڈینس ہے تو آپ کوئی بھی زبان بول سکتے ہو تھوڑی سا سیکھا اور آپ اس کو بولنا شروع کر تو بولنا تو تعلق یہ نہیں تو ہمارا جو اصل مقصد ہے کیونکہ میں نے بات بتا دی ہے ہمارا اصل مقصد کیا ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا قرآن اور حدیث کو سمجھنا اگر بولنے کے ساتھ صرف تعلق ہوتا تو پھر میں آپ کے ساتھ شاید اس طرح گرامر نہ پڑھا رہا ہوتا میں آپ کو اس طرح گرامر نہ پڑھا رہا ہوتا جیسے میں آپ کو پڑھاؤں گا اگر صرف بولنے کا تعلق پھر تو میں آپ کو سیدھی ساری آسان آسان باتیں وہ کرواتا اور ہم کہتے چلے جی ارے پسند لیکن ہم کیونکہ کہ ہمارے سامنے ایک مقصد ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور قرآن اور حدیث کی لفظ سنتے کہ بھی قرآن بہت ہنسی ہے بہت ہنسی ہے گویا قرآن مجید میں جو عربی استعمال کی گئی ہے وہ ایک بڑی زبردست قسم کی عربی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک گرامر کا سمجھنا گرامر کا سمجھنا وہ بڑا ضروری ہے گرامر کا سمجھنا ضروری ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے گرامر آپ کو نہیں آئے گی آپ قرآن اور حدیث صحیح معنی میں سمجھ نہیں پائیں گے صحیح معنی میں سمجھ نہیں پائیں اس لیے کہ یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے اس چیز کے رہنا ہے کہ یہ نہیں ہو کہ جی یہ تو گرامر پڑھا رہے ہیں ہمیں یہ فلاں پڑھا رہے ہیں نہیں ہمارے سامنے کیونکہ ہمارا مقصد قرآن حدیث کو سمجھنا ہے قرآن یہ چیز پڑھنا ضروری ہے آپ سے یقول بولو یہ لفظ آتا ہے کہا سمجھ نہیں ایک اور یہ بات کر لیتا ہوں السلام جی۔ ہمارے سامنے مقصد یہ ہے گرامر کے اندر ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں گی گرامر کے اندر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے اندر اور بھی بڑی چیزیں ہیں بلاک اور کئی چیزیں ہیں لیکن ہمارے سامنے جو بیسک گرامر کے اندر آئیں گی وہ دو چیزوں کا ہم نام لیں گے ایک ہے سر ایک ہے اور نحب یہ دو چیزیں آپ بھی بار بار سنیں گے یہ لفظ ہے نحب نحب نون شا اور واؤ نحب سرف اور نہ علم علم علم کے مختلف نام استعمال ہوتے ہیں علم اشتقاق بھی کہہ دیتے ہیں علم السیگا بھی کہہ دیتے ہیں وہ مختلف نام استعمال ہوتے ہیں لیکن جو مشہور نام ہے وہ صرف کے نام علم اور نہب یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ہم اس کو ایک بیسیکلی عربی گرامر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ عربی گرامر ہے جیسے انگلش کے اندر آپ مختلف چیزیں پڑھتے ہیں پارٹس آف اسپیچ پڑھے جاتے ہیں پارٹس آف اسپیچ پڑھائے جائیں گے پھر سینٹینس کو جوڑا کیسے جاتا ہے سینٹینس کیسے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کے آپ کہتے ہیں جی گرامر ہو گئی ایسے ہی یہاں پر بھی صرف اور نحب یہ دو علوم ملیں گے تو ہم کہیں گے یہ عرب کا بھی گرامر ہے اور ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آئے گی ٹھیک ہے جی تو شرف کا تعلق کس کے ساتھ آئے گا ناف کا تعلق کس کے ساتھ آئے گا یہ اب آپ نے سمجھ لیا علم و صرف علم و صرف یہ تعلق ہوتا ہے کہ ہم ورڈس جو اس کو ہم عربی کے اس کے لفظ استعمال کریں گے سیگا سیگا ہم ایک لفظ استعمال کریں گے سیگا لیکن اسٹیکلی کیا ہے وہ وہ ہے ورڈ کوئی بھی ورڈ جو ہوتا ہے اس کو سیگا دیں لفظ یا سیگا تو علم سرف آپ کو یہ پہچان کرواتی ہے کہ یہ بھی یہ ورڈ ہے کیسا اس کو پڑھنا کیسے ہے آپ نے بیسکس جو ہیں اس کا سٹارٹ اس کا سٹارٹ اور مڈل کیسے ادا کیا جائے گا اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو پروناؤنس کیسے کرنا پروناؤنسیشن کیسے ہوگی جیسے انگلش میں پروناؤنسیشن کی جاتی ہے اسی طرح ہمارے یہاں پر ہم عربی کے اندر ہم سب کے اندر یہ سیکھیں گے کہ اس سیگے کو یہ سیگا ہے کیا اس کا معنی کیا ہے میننگ کیا ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس سے مختلف ورڈ اس سے کیسے بنتے جائیں گے اس سے مختلف ورڈ کیسے بنائے جائیں گے اس کا تعلق ہوتا ہے سب کے ساتھ اور ناپ کا تعلق ہوتا ہے ناپ کا تعلق ناپ کا تعلق ہوتا ہے جو ورڈ کا بالکل لاسٹ الفابیٹ لاسٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو حرف ہے لاسٹ بالکل آخری جو ہوگا آپ نے کیا پڑھنا ہے زبر پڑھنی ہے زیر پڑھنی ہے پیش پڑھنی ہے زبر زیر یا پیش ورڈ کے جو کوئی بھی لفظ ہے اس کے لاسٹ میں آپ نے پڑھنا کیا ہے دوسری چیز یہ کہ ان کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے ان ورڈز کو ہم نے جوڑنا ہے جب ہم ان کو جوڑیں گے تو کیا بنیں گے سینٹینسز بنیں گے سینٹینسز ٹھیک ہے سب سے چھوٹی چیز کیا ہوتی ہے ایسا بیٹس ہوتے ہیں اے بی سی ڈی ایسا بیٹس کو ملایا جاتا ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کو ملایا جاتا ہے تو آپ کے پاس سینٹینس بنتے ہیں سینٹینس کو ملاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس پیراگرافس بنتے ہیں پیراگرافس کو آپ ملاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مضمون بنتا ہے ٹھیک ہے ان مضامین کو ملاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کتاب بنتی گویا آپ کی جو بیسکس ہیں وہ ہیں الفابیٹس بیسکس یا حروف تحجی جن کو کہتے ہیں حروف تحجی الفابیٹ اس کے بعد جو سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے سیکنڈ بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ورڈ سیکنڈ بیسک چیز جو ہے وہ ہے ورڈ تو گویا سر سب کی جان سرف اپنی میکسیمم کیپیسٹی سر کی کیا ہے وہ ورڈ سے آگے نہیں بڑھتی سر سر جو علم و سر وہ ورڈ سے آگے نہیں بڑھتی لیکن علم و نحب ورڈ سے پھر سینٹینس بنا سینٹینس سے پھر آگے لے کر آگے چلے گا وہ کام ٹھیک ہے میں آپ کو آسانی سمجھاتا ہوں آپ پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے ان شاء اس کو آسانی کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ جو چیز کو لے کے چلیں گے میں اس لیے اسٹارٹنگ میں لے کے یہ چل رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہمیں دیکھا یہ ہے کہ لوگ آخری سالوں میں پہنچے ہیں دور حدیث میں پہنچ کو تو ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ سر کا تعلق کس کے ساتھ ہے ناک کا کس کے ساتھ ہے اس کی اس کا یہ ہے کیا کس جگہ پہ کام کرتے کروں گا اور شروع میں میں صرف یہ بیسکس آپ کے ساتھ وہ کروں گا ہو سکتا ہے تین دن لگ جائیں چار دن لگ جائیں تاکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے ساتھیوں نے آنا ہے وہ آ جائیں گا وہ آ جائیں پھر ہم اس کو آہستہ اسٹارٹ کریں گے مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں ہم کہتے ہیں نا جی، بڑا ایک آسان لفظ جو سب سے پہلے جو سکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے بسم بسم اللہ اللہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بسم اللہ اب یہ جو پڑھا جائے گا یہ ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ مل تو سین کی میں کیا پڑھ رہا ہوں ساکن سین ساکن ہے سین کے اوپر جزم ہے نا بسم اللہ سین ساکن ہے ٹھیک ہے با کے نیچے زیر ہے با کے نیچے زیر ہے لیکن سین کے اوپر دیکھیں ساکن ہے اصل میں یہ دو وہ ہیں با ایک علادہ با ایک علادہ چیز ہے اور اسم ایک علادہ چیز ہے اسم اسم نام کو کہتے ہیں نا اسم اسم تو با اور اسم دونوں ملے تو یہ بن گیا با اور دونوں سے یہ دونوں جب ملے تو اب یہ اسم پڑھوں اسم پڑھوں سین کے اوپر زبر پڑھوں زیر پڑھوں پیش پڑھوں یہ کیسے پڑھوں گا اس کو بسم پڑھوں بسم پڑھوں بسم پڑھوں تو سین کے اوپر میں نے پڑھنا کیا ہے سین کے اوپر یعنی اسٹارٹنگ کا اور مڈل تک یعنی مڈل تک لاسٹ کو چھوڑ دیں اس کا تعلق میرے سخ کے ساتھ ہوگا اس کو پڑھنا کیسے ہے اس کا تعلق یہ ہوگا لاسٹ میم اسم کا لاسٹ کیا ہوتا ہے میم ہے میم اب میم کے نیچے میں نے کیا میم کے اوپر میں نے کیا پڑھنا ہے بھائی اس کے اوپر بسم اللہ یہ نیم کے نیچے زیر پڑھوں نیم کے اوپر پیش پڑھوں نیم کے اوپر زبر پڑھوں کیا پڑھوں میں کہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ تو بھائی نیم کے نیچے میں نے زیر پڑی یہ کیسے مجھے پتا چلا یہ مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ ہے تعلق بھاپ کے ساتھ اس کا تعلق بھاپ کے ساتھ پھر میں نے اسم اور لفظ اللہ کو ملایا بسم اللہ اسم اور اللہ کو ملایا لفظ اللہ کو تو بسم اللہ بسم اللہ یہ جو ہا ہے لفظ اللہ کی ہا ہے اس کے نیچے کیا پڑھنا ہے میں اس کے نیچے صبر پڑھوں پیش پڑھوں کیا پڑھنا ہے اس کے نیچے بھی میں نے کیا پڑھا زیر پڑھا میں نے ان ڈرس کو ملایا اس ٹھیک ہے نا اسم اور لفظ اللہ کو جب ملایا تو یہ دو وہ میرے پاس بنے ان دونوں کو جوڑنا کیسے ہے اس کے نیچے پڑھنا کیسے ہے یہ چیز مجھے پتا چلے گی لحاظ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا نا جملوں کو جملوں کو جوڑنا اس پہ اعراب آخر آخری حرف پہ میں نے اعراب کیا پڑھنا ہے آخری حرف پہ اعراب کیا پڑھنا ہے اور ان کو میں نے جوڑنا کیسے ہے ان کو میں نے جوڑنا کیسے ہے یہ تعلق ہوتا ہے نا آپ کو یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا جی کوئی بھی لفظ ہم کہتے ہیں کہ جی یا میں ہوتا ایک عام طور میں کہتا جیسے ہم کہتے ہیں غلط غلط غلط تو یہ غلط ٹھیک نہیں ہے غلط غلط غلط ہے غلط غلط ہے لام کے اوپر زبر ہے غلط غلط ہے تو یہ غلط تو میں غلط لام کے اوپر اصل میں زبر آنا ہے لام کے اوپر زبر اب یہ لام کے اوپر جو زبر ہے نا یہ کہاں سے مجھے پتا چل رہا ہے یہ تو خیر اردو کیا ہوا ہے لیکن اس کا تعلق ہے سر کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا سر کے ساتھ اور ناپ کا تعلق کہ جی اس کے لاسٹ کے ساتھ اس کو جوڑنے کے تو یہ دو چیزیں جو چلیں گی ساری کی ساری تو یہ گرامر ہمارے پاس بنے گی علم و سر اور علم و ناف یہ دونوں چیزیں آپ کو انشاءاللہ آ جائیں گی تو آپ کو عربی پڑھنا آئے گی عربی پڑھنا کیونکہ عربی کتابیں عربی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اوپر زبر زیر اور پیش نہیں لگے ہوئے ہوتے زبر زیر اور پیش بہت کم لگے ہوئے وہ نہیں ہوتے آپ لوگوں نے اس اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ لوگ صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو ادا کریں گے کہ ہم نے اس کو پڑھنا کیسے میں پڑھتا جاؤں عبارت بھائی ادھر میں نے زبر پڑھنا ہے ادھر زیر پڑھنا ہے ادھر پیش پڑھنا ہے ادھر ان کو ملانا کیسے ہے یہ سینٹینس کیسے بنے گا یہ آپ نے لوگوں نے سیکھنا ہو کرتے کرتے کرتے واقعی ایک دن آتا ہے کہ انسان پڑتا جاتا ہے میں جب پہلے سال میں تھا تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا مجھے جلدی سے آ جائے تو میں سازا سے کہتا یہ جو طالب علم ہوتے ہیں یہ کتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں عبارت کتنی تیز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں زبر زیر پیش ان سے نہیں پڑھا جاتا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ دیکھو یہ وقت کے ساتھ سیکھو گے ایک دم تھوڑے سیکھو گے تو گرامر آتے آتے ٹائم لگتا ہے گرامر آتے آتے ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ میں آپ سے ایک وہ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ہمارا سال کمپلیٹ ہوگا اور آپ اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا صحیح طور اجرا کے حوالے سے بھی اور ساری چیزوں سے تو میں ان سے آپ کو وہ کرتا ہوں کہ آپ یعنی تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ ان شاء اللہ آپ کی عربی عبارت درست ہو جائے ایک سال کے اندر ہمارا عربی عبارت یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس چیز کو ساتھ دینا ہے عربی عبارت اور مشکل نہیں ہے مشکل بالکل نہیں ٹھیک ہے جی کتابیں آپ لوگوں نے لے لی ہیں مجھے یہ پہلے بتائیے کتابیں آپ لوگوں نے لے لی ہیں علم و سرف کے اندر آپ لوگوں نے لینا ہے ٹھیک ہے علم و کے اندر آپ لوگوں نے علم و اللہ ہے کی کتابیں ہے اولین یہ لفظ کیا آپ ایک پہلے سنتے جائیے یہ ہے علم اس کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہوگا اس کو لوگ پڑھ لیتے ہیں اولین اولین نہیں پڑھنا پڑھنا ہے اولین کیا پڑھنا ہے اولین ٹھیک ہے پہلی پہلے دو اولین اول پہلے کو کہتے ہیں نا اول تو اولین یہ تسمیا کا سیکھا یہ بھی اب تسمیا کیسے بنتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تسمیا جو اولین اور دوسرے جو اس کا حصہ ہوگا تیسرا حصہ جو پڑھا جائے گا وہ بھی دونوں اکٹھی ہوں گی اس کے اوپر لکھا ہوگا آخرین آخرین وہ تو اس لیے پڑھنے کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کیا ہوں گا اور آپ لوگوں نے اپنے تلفظ کو بھی درست کرتے جانا ہے کہ لنک لنک دے دیں جی لنک دیں لنک لکھیں فوراً لنک لکھیے علم الصف اولین کا لنک اور علم علم الصف آخر فین اولین کا لنک بھی دے دیں اور ناف کا بھی لنک لکھ دیں لنک لکھ دیں فوراً ابھی اس کے اوپر ہی دے دیں بات کا کہا ٹھیک ہے لنک لکھ دیں اس کے اوپر یہ آ جائے علم و سب اول ہیں کتاب خود بھی خرید بھی لیں خود یہاں سے کاپی کر لیں گے آپ لوگ اور ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے چلیں جی اب خیال میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جس طرح میں پڑھتا جاؤں اس طرح ہوا ہے میں نے کل جو نصیحت کی تھی وہ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کیا کام نمبر ایک ادب کتاب کا قلم کا کاغذ کا استاد کا جو جو ذریعہ بن رہے ہیں جو جو ذریعہ بن رہے ہیں آپ کے علم کے لیے وہ آپ نے کام کر ایک کتاب قلم استاد کا ادب کرنا ہے کتاب کو کبھی نیچے ویسے نہیں رکھنا چلو جی اس کو نیچے نیچے پڑے ہوئے جی قالین کے اوپر پڑھیے نہیں ایسی چیز اوپر رکھیں پھر اس کے اوپر رکھیں تکیا نیچے رکھ لیں یا کوئی ایسی چیز کر لیں اس طرح ہو جائے ایک چیز ہونی چاہیے دوسری بات یہ اگر باوضو ہوں تو بہت اچھی بات باوضو ہوں سبق کے اندر اس کی نورانیت بہت زیادہ ہوتی ہے سبق کے اندر سبق باوضو پڑھا جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے اس شاء انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نورانیت آتی ہے باوضو پڑھا پڑا جائے سبق تو ادب ہو جائے ایک ایک چیز پہلی یہ ہو جائے گی نمبر دو سبق کی حاضری سبق کی حاضری آپ نے وہ کرنی نہیں کرنی ناگا نہیں کرنا ہو جاتی ہے ایسی کہ انسان ظاہری بات ہے بیماریاں لگی ہوئی انسان کوئی ایسی بات لیکن اپنی طرف سے پوچھ کی کوشش کریں دو چیزیں نمبر تین آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاں، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں یا ہم یہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں آپ ہمارے لیے اس کو آسان فرما ہمارے لیے آسان فرما دیے اور آسانیاں ہی یعنی آسان دیں اور اس کو آخرت کا ذریعہ بنائیے دعا کرتے رہیے اپنے استاد بھی دعا کیا کریں اپنے استادوں کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کھلے کے لیے اساتذہ خاص طور پر بڑی دعائیں کرنے اچھا اللہ تعالیٰ سے انسان آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو ایک یہ چیز دعا دے رہے میں خود اس معاملے کے اندر آپ لوگوں سے میں اور کوئی مطالبہ نہیں یہ چیز کا وہ آپ میرے لیے دعا ضرور یہ میری گزارش ہے گزارے ٹھیک ہے میں دعاؤں کا بھوکا ہوں دعاؤں کا بھوکا ہوں مجھے اور چیز کی کوئی بہت ضرورت نہیں میں نے لگتا ہے کسی سے کوئی بات ہوگی لیکن صرف آپ سے جو پیش ہے وہ ہے کہ دعاؤں کا یہ ایک چیز کی ہوتی اور یہ جو وش دیکھیے وائس بیکمن مائک دوبارہ سلام وائس اوکے جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے گناہوں سے بہت بچنا گناہوں بچنا ہے گناہوں سے بچنے وہ ہے حفاظت نظر السلام علیکم وائس اوکے دیکھیے جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بتا کرتا ہوں نمبر ایک ادب ادب کرنا ہے ایک استاد کے قلم جو بھی ہیں ان سب کا ادب کیا جائے ایک تو یہ ہو جائے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کا ادب کیا نمبر دو السلام علیکم voice okay voice okay voice okay جی ففتھ پوائنٹ بس یہی تھا کہ گناہوں کا اہتمام گناہوں سے بچنے کی ہونا چاہیے گناہوں سے بہت بچنا ہے گناہوں سے بچنا ہے نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت اور کانوں کی حفاظت کا خاص استعمال کرنا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اگر گناہ ہو جائے توبہ توبہ اب کرنا اس لیے چیزوں کا اگر گناہ ہو جائے توبہ کل آپ سے عرض کی تھی توبہ ہر سامنے پڑھنی ہے روزان نہ یہ اہتمام کرنا ہے یہ آپ نے انشاءاللہ اس کا اہتمام کرنا ہے ٹھیک جی پھر ہم میرے خیال سے ہم انشاءاللہ اس کو اب وہ کرتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں ایک منٹ میں ذرا دیکھ لوں کافی سارے ابتدا تو کم از کم ہو جائے میرے پاس ابتدا تو ہو جائے آپ لوگ نہیں اس کو کریں گے جس طرح ہم کتاب کیونکہ اس میں شروع کی جاتی ہے تو اللہ سے دعا شروع میں کی جاتی ہے تو آپ نے اس طرح وہ کرتے جانا ہے آپ نے میرے پڑھتے ہیں اور رب یس سیر آواز کٹ رہی ہے پہلے یہ دیکھ لیں ادا کر سکتے ہیں تو پھر میں یہ چاہوں والا تو اصر وطم یا ستاہ یا وائس دیکھیے وائس اوکے ربی یسر ولا تؤثر وطمن لنا بالخير وبك نستعين لطافت طاہو یا علی رب یس من بالخیر رب یتیافت طاہو یا علی اللہ اللہم صلی اللہ محمد باری باری میں آپ کو بتا کہتا ہوں پڑھی یہ کیا اے اللہ اے میرے رب رب میرے رب اس کا ایک اے میرے رب کر دیجیے بال خیر خیریت کے ساتھ السلام علیکم تو مطلب ہے رب یسر اے میرے رب یسر آسانی کر دیجیے ولا تو مشکل نہ اور مکمل کروا دیے تم میں مکمل کروا ہمارے لیے بالخیر یعنی خیر کے ساتھ خیر میں ہر خیر کے اندر یعنی خیر کے اندر دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں آخرت کی بھلائیاں بھی ہیں دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں بھلائیاں بھی ہیں ایک خیر کا لفظ ایسا کہ جس میں دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہوتی ہیں اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب شادی مجھے کسی کا نکاح ہو تو اس کو دعا کیا دی جاتی ہے اللہ مجمع بئی بالخیر اے اللہ ان دونوں کو مجتمع کر دیجئے یعنی ان دونوں کو جمع کر دیجئے بال خیر خیر کے ساتھ اس خیر در دنیا بھی شامل ہے آخرت بھی شامل ہے لائف یاد لائف تو یہ اس خیر کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں دنیا بھی آخرت بھی شامل لنا بالخیر کہ اس کو خیریت کے ساتھ مکمل فرما دیجیے وہ بکا نستا صرف آپ ہی اسے ہم مدد طلب کرتے ہیں وہ بکا ایانت مدد طلب کرتے ہیں اللہ صرف تجھی سے طلب کرتے وہ بکا نستا یا فتح ہو فتح فتح کا مطلب کھولنے کو اے کھولنے یا فتح ہو یا علیم اے علم علم والے اے علم دینے والے تو ہم سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ سٹارٹنگ ہمارے ایسی ہو اس لیے دعا درس نظامی کے اندر سٹارٹ سے لے کر دور حدیث بیس تک جو بھی آتا ہے پہلی سے یہ کتاب شروع کی جاتی ہے جو ہم نے آج شروع کر رہے ہیں علم و سر سب سے پہلے یہی ہوتی ہے علم و سر اس سے لے کر بخاری تک اس سے لے کر حدیث تک جو بھی شروع ہوتی تو استاد ہمیں شو کروا کے علم کو دیا دیکھو اس کو جب شروع کر رہے ہو تو اپنے اوپر نہ رہنا کہ جی ہم کوئی بہت بڑا کمال کر لیں گے ایسا کر لو کچھ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے محنت تو کرنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے تو ہمت کرنی ہے کرنی ہے یہ سارے کام آپ نے دیکھیے وائس ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کام کرنا ہے اس سے دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لی دفعہ اس میں ڈبل ہو گیا نا اس ٹائپ کے اوپر بھی وہ کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے اوپر بھی پرابلم ہو جائے معذرت یہ بھی دعا کے تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے مشکل نہ پیش آئے کوئی سبق چلتا رہتا ہے نیٹ کے اندر کوئی مسئلہ نہ بنا کرے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج ہم لگے علم سر علم سر کی تاریخ علم کی تاریخ تو علم سر وہ علم ہے جس سے علم سر وہ علم ہے جس سے سیکھوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے سی بتا دیا سیکھا کہتے ہیں لفظ کو لفظ جس سے سیکھوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو جاننے کا طریقہ گزارنے کا طریقہ اور ایک سیگا سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ علوم ہوتا ہے گرداننے کا طریقہ ہوتا ہے گردان گردان ہم کہتے ہیں جی first person second third person first person singular first person جو ہے سیکنڈ پرسن تو طرح ہاں، ہر چیز میں ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ جی راننے کا ترکمی نے کیا دو آدمیوں نے کیا تین تین یا تین سے زائد نے کیا نے کیا دو عورتوں نے کیا دو سے زائد عورتوں نے کیا ہوتی ہے گردان یہ اس کو کہتے ہیں گردان یہ کام کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر ایک آدمی کے بارے میں بتانا ہے تو کیسے بتائیں گے دو آدمیوں کے بارے میں بتانا ہے تو کیسے بتائیں گے اور ایک ورڈ استعمال کرو اور اس کے ذریعے سے پتا چل جائے ایک ورڈ استعمال کرنے سے خود بہت پتہ چل جائے کہ بھائی جو ہے دو نے کیا تین نے کیا چار نے کیا تو لفظوں کو گدنانے کا طریقہ اور ایک سیگا سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے فائدہ کا یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے تو علم صرف کی تعریف کیا ہو کہ ایک تو سیگوں کی پہچان اور دوسری بات گردان گردانے آتی ہیں آدمی کو ہم لفظ بار بار گردان تو گردانے آتی ہیں دو چیزیں اور ایک سے دوسرا سیگا بنانا یعنی ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا ٹھیک ہے تو یہ سیگا یہ کہلائے گا لفظ سیگا ٹھیک ہے تو ایک سیگا دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ اور مختلف گردانے بنانا ایک آدمی نے کیا دو آدمیوں نے کیا تین جو ہے تین آدمی سے زائد نے کیا ایک عورت نے کیا وہ عورتوں نے کیا تین یا تین سے زائد عورتوں نے کیا تو نے کیا تم دو مردوں نے کیا تم سب مردوں نے کیا تو تم ایک عورت نے ہی کام کیا تم دو عورتوں نے یہ کام کیا تم سب عورتوں نے یہ کام کیا میں نے کیا ہم نے کیا یہ ساری کی ساری کیا یہ کردان ہوتی لفظ یہی ہے نا سیگا سیگا کا سیگا بیسیکلی اصل میں اچھا یہ جو سونار نار سونار آپ سمجھتے ہیں جولر جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے کٹالی جو کہتے ہیں کہ اس میں اس کو پگلایا جاتا ہے زیور کو پگلایا جاتا ہے زیور کو ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لیکن آپ کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے میں آپ کو صرف ان چیزوں میں لے کے چلوں گا کہ جو آپ کے لیے بیسکس ہیں آپ نے ان چیزوں کو کرنا ہے بہت ہم نے اس میں نہیں جانا جی فلاں کیا تھا فلاں کیسے تھا فلاں جتنا ہمیں پرانا اور سمجھنے کے لیے اس کو لے کے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں جی ایک چیز آپ کریں گے میں نے مارا یعنی مارنے کا کام کرتے ہیں میں کہتا ہوں اس ایک آدمی نے مارا دو مردوں نے تم دو مردوں نے مارا تم سب مردوں نے مارا تو ایک عورت نے مارا رات وہ اور تم تم سب عورتوں نے مارا ٹھیک ہے میں ایک مرد نے مارا عورتوں نے یا شاید مردوں نے دوستوں مارا تو یہ سارا کا سارا یہی اصل میں کردان جسے ہڑا پٹتے ہیں وہ تو ہرا ہوتا ہے نیچا دو تین چھ روٹس کے اندر ہے کہ نہیں یہ بھی کام کرتی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری یہ ہوتی ہیں یہ ہر زبان کی ایک بٹ ہم نے نہ ہے تو کل سے انشاءاللہ ہم کریں گے ٹھیک ہے کل سے انشاءاللہ لے کر چلیں ساری چیزیں آئیں گی دعا بھی کر